نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری عزت مند اور غیرت مند ماؤں بہنوں بیٹیوں اور محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج کی یہ مبارک مجلس جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اختتام پر رکھی گئی ہے میری اور آپ سب کی خوش نصیبی کا باعث ہے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے کاموں سے ہٹا کر اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرما دیا یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے نہ ہر شخص کو وہ دین کی بات کہنے کی توفیق دیتا ہے نہ ہر شخص کو سننے کی توفیق دیتا ہے یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بخشش اور رحمت والا بن جائے اور ہم سب کو جہنم سے نجات دے دی جائے اسی فکر میں ہم سب یہاں جمع ہیں کہ سوچیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد ہم رسوائی سے بچ جائیں ذلت سے بچ جائیں اور دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے اور ادا کرنے والے بن جائیں دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اجتماع اصل میں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے اس لیے گفتگو کا رخ تو انہی کی طرف رہے گا البتہ دین کے دین کی ہر بات میں مردوں کا بھی فائدہ ہے عورتوں کا بھی فائدہ ہے اس لیے مرد حضرات بھی ان باتوں پہ عمل کریں تو اللہ پاک انہیں بھی فائدہ نصیب فرمائے گا چونکہ مردوں کے اجتماعات بکثرت ہوتے رہتے ہیں اور خواتین کے لیے بہت کم کوئی ترتیب بنتی ہے ان کے پردے کا اہتمام کر کے اور شرح حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس لیے بیان میں توجہ اور رخ خواتین ہی کی اصلاح اور ان کے امور کے متعلق انشاءاللہ رہے گا تیسری گزارش یہ ہے کہ میرے یہاں آنے سے پہلے اعلان ہوا کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں تو یہ ساتھی آپس میں محبت میں اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں شران اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہوا جائے یا بیٹھا جائے بلکہ اس چیز کی تمنا بھی دل میں نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو یا کوئی کسی کا اکرام کرے ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنی گردنیں جھکانی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اکرام کے ساتھ پیش آنا چاہیے لیکن اپنے دل میں اس اکرام کی خواہش اور تمنا اگر آ جائے تو وہ نقصان دہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ ابھی سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے اللہ پاک ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیں اور ہمیں دین کی عزت کا شوق عطا فرمائیں اور اپنی عزت کے شوق سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں باقی جلسوں کا عام رواج ہے ساتھی محبت میں اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں تو اس پر زیادہ سخت مواخذہ بھی ایک دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے غزوہ احد اسلامی دنیا میں ایک الگ شان رکھتا ہے ایک الگ مزاج رکھتا ہے صحابہ کرام میں سید الشہداء کا جو لقب ملا ہے وہ اسی غزوہ احد کے ایک مجاہد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے تمغے صحابہ کرام کو غزوہ احد میں نصیب ہوئے ہیں حالانکہ غزوہ احد میں ظاہری طور پہ آپ کو معلوم ہے فتح نہیں ہوئی تھی شکست ہوئی تھی لیکن جب اللہ والے اور ایمان والے کسی بھی میدان میں اللہ کی رضا کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو ان کو فتح ہو یا شکست اللہ پاک کے ہاں وہ فتح یاب ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اللہ پاک کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے اور زمین پر کامیابی کا معیار کچھ اور ہے اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں ولا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کہ تم نے ایمان کے تقاضے پر سب کچھ قربان کر دیا تو تم خود ہی ایمان والے ہو اور اللہ پاک نے ان کے غلبے کا اعلان فرمایا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مجاہد بھی الحمدللہ فتح یاب ہیں کہ دنیا بھر کی ذلتوں کو دنیا بھر کی عیاشیوں کو دنیا بھر کی بے حیائیوں کو دنیا بھر کی فحاشیوں کو گاڑیوں کو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو بھی اس زمانے میں جہاد کے لیے نکلے گا جو اس زمانے کے گندے ماحول کو چھوڑ کر سینماؤں اور گلیمر کی دنیا کو چھوڑ کر جو شخص میدانوں کا رخ کرے گا جو اپنے اونچے اونچے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکلے گا اللہ پاک کی رضا کے لیے جو اس زمانے کے ٹینکوں والے کافروں سے نہیں ڈرے گا تیارے والے کافروں سے نہیں نہیں ڈرے گا میزائلوں والے کافروں سے نہیں ڈرے گا ایٹم بم والے کافروں سے نہیں ڈرے گا وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا وہ اللہ کے ہاں منصور ہوگا وہ اللہ کے ہاں مظفر ہوگا وہ اللہ کے ہاں غالب ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنا ایمان بچا لیا اور جو شخص کفر کے سامنے گردن جھکائے گا اور بے حیائی کے اس ماحول میں ڈٹا رہے گا دنیا کی غلازت کماتا رہے گا اور اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دے گا وہ شخص جتنے مزے کر لے اللہ کے ہاں ناکام ہے ذلیل ہے رسوا ہے یہ معیار ہے غزوہ احد کے موقع پر ایک مسلمان خاتون کے گھر سے تین آدمی جا رہے ہیں تین آدمی شہید جا رہے ہیں تین غازی جا رہے ہیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کا نام عمر الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا بہت صاحب صاحب عزت اپنے علاقے کے ملک اور جرگے کے سردار اور سب کچھ تھے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے لیے سلامی دیتے تھے لوگوں کی بتوں پر دعوت کرتے تھے جانور ذبح کرتے تھے جب مسلمان ہوئے تو سخاوت میں اور اضافہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی نکاح ہوتا تھا اس کے ولیمے کا کا انتظام حضرت عمر الجمو فرماتے تھے اتنا اونچا آدمی لیکن ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا لنگڑا کے چلتے تھے ہندا کے چار بیٹے تھے اور چاروں شیروں کی طرح لڑنے والے جوان اور بہادر اور ان میں سب سے زیادہ بہادر بیٹے کا نام خلات تھا اور ہندا کا بھائی اللہ کا بہت اونچا ولی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی اور حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں اور جن کے بارے میں ترمزی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اللہ جس سے بھی بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے کرتا ہے لیکن تمہارے والد جب شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ اللہ نے اس سے سے آمنے سامنے بات فرمائی ہے اور بیچ میں اپنا پردہ ہٹا دیا یہ عبداللہ اپنی چھ جوان بیٹیاں چھوڑ کر میدان کی طرف نکلے تھے باپ کہہ رہا تھا میں جاؤں گا بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اپنی بہنوں کو گھر میں سنبھالو اس دفعہ مجھے جانے دو مجھے کچھ جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تشریف لے گئے کا بھائی عبداللہ میدان جنگ میں تینوں شہید ہو گئے ابن بھی شہید ہو گئے عمر ابن جمو جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ٹانگ سے معذور ہیں لنگڑے ہیں آپ کے چاروں جوان بیٹے میدان میں لڑنے جا رہے ہیں آپ کے سالے بھی جا رہے ہیں آپ تشریف نہ لے جائیں غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا ہوا نظر آؤں اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر گئے کہ میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اجازت دے دی کہ جا سکتے ہیں اپنے آپ کو اونٹ کے اوپر گھوڑے پر بٹھایا اور گھر کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ شہادت دینا اور اس گھر میں مجھے واپس نہ لانا تینوں میدان جہاد میں جا کے شہید ہو گئے میری مسلمان مسلمان ماؤں بہنوں ہندا ایک عورت قیامت کے کے دن وہ بھی اللہ سامنے کھڑی ہوگی اور ہماری میک اپ میں بیوٹی پارلر میں بن ٹھن کے نکلنے والی بہنیں بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی ہندا بھی قبر میں دفن ہو گئی اور اس زمانے کی زیورات اور کپڑوں کے جوڑے گننے والی اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے گانا سنتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی قبر میں دفن ہو جائے گی ہندا بھی اللہ کے حضور چلی گئی اور اس زمانے کی عورتیں جنہوں نے اپنے گھر میں کیبل نیٹ ورک لگائے ہوئے ہیں جو اپنے خامد کو داڑھی رکھتا دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگتا ہے کہ میری سہیلیاں مجھے کیا کہیں گی کہ تمہارا خامن تو ملہ بن گیا طالبان ہو گیا وہ عورتیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گی دنیا میں نہ ہندہ باقی رہی اور نہ اس زمانے کی عورتیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ کامیاب کون رہا اور ناکام کون رہا حضرت ہندہ نے اپنے تینوں کی لاشیں اٹھائیں اور اونٹ کے اوپر ڈلوائیں خامن کی لاش عمر ابن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹے خلاد کی لاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اللہ کے بہت اونچے مقرب انسان اپنے بھائی حضرت عبداللہ کی لاش تینوں کی لاشیں اونٹ کے اوپر ڈال کے مدینہ کی طرف آ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود غزوہ احد میں شریک رہی ہیں اور غزب احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں اور جو بیمار تھے ان کی تیمار داری فرماتی رہیں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتی رہیں مدینہ کی طرف سے کی طرف آ رہی تھی رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ہندا آ رہی ہے اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اونٹ کے اوپر کپڑا تھا لاشیں نظر نہیں آ رہی تھی ہندا سے پوچھا کہ ہندا کیا حالات ہیں غزوہ عہد کے اندر اگر اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو رونا روتی گلے لگ کے چیخنا شروع کر دیتی اپنے دکھ بیان کرتی اپنی قربانی کا تذکرہ کرتی مگر ہندا مسلمان عورت تھی ہندا قرآن کو پڑھنے والی عورت تھی ہندا اپنے رب کو ماننے والی عورت تھی ہندا کو قبر بھی یاد تھی آخرت بھی یاد تھی دین کی بھی سمجھ تھی ایمان کی بھی سمجھ تھی اسے پتا تھا یہ دنیا کتنی فانی ہے اور آخرت کتنی باقی ہے اسے پتا تھا کہ دینی مزاج کیا ہوتا ہے دینی شناخت کیا ہوتی ہے اما عائشہ پوچھتی ہے کہ ہندا میدان جنگ کا کیا حال ہے کہا جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی تو بالکل خیریت سے اور سنو جب اللہ کے نبی خیریت سے ہوں تو پھر ہر مصیبت بہت چھوٹی ہے اور اللہ پاک نے چند مسلمانوں کو شہادت نصیب فرما دی ہے بتایا نہیں کہ میرا بیٹا میرا بھائی اور میرا خامند بھی ان میں ہے بس کہا چند مسلمانوں کو اللہ نے شہادت نصیب فرما دی کتنی صبر والی خاتون ہے اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا مدینہ کی طرف جاتا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہو گیا کہ اپنے خامند بھائی اور اپنے بیٹے کے مبارک جسم لے کر جانا چاہتی ہے اونٹ نہیں چلتا کوئی دعا فرما دے فرمایا اس اونٹ کو یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے اس لیے کہ یہاں جن جو لوگ شہید ہوئے ان کو یہی دفن ہونا ہے اور حضرت عمر ابن الجمو کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے گھر واپس لے کے مت جانا اللہ پاک شہداء کی دعائیں ان کی شہادت کے بعد بھی قبول فرماتا ہے چنانچہ اونٹ کو روک دیا اب اونٹ چلتا نہیں ہے اور حضرت ہندا اپنے تینوں کو وہاں پر دفن فرماتی ہیں آج تینوں آرام فرما رہے ہیں اور شہداء احد کا جو مقام ہے وہ کسی عالم سے کسی دیندار سے مخفی نہیں یہ غزب احد کا واقعہ ہے اسی غزوہ احد کے موقع پہ ایک اور واقعہ ہوا بہت عجیب واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب احد کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو خیسمہ کوئی ایسا رستہ دیکھو جو دشمن تک جلدی پہنچا دے رہا تو حضرت ابو خیسمہ نے کہا کہ رستے میں بنو حارثہ کے باغات آتے ہیں تو بنو حارثہ کے ان باغات کے اندر سے ہم گزر کر جائیں گے تو وہاں پر ایک شخص کا باغ تھا یہ شخص اندھا تھا آنکھوں سے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا مربا اس کا نام تھا اسلام قبول کیا ہوا تھا اندھا تھا لیکن دل کے اندر ایمان نہیں اترا تھا اس کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مبارک لشکر اس باغ میں داخل ہوا تو اس اندھے کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے باغ سے اللہ کے نبی اور ان کے مجاہدین گزر رہے آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی کے قدم پڑتے ہیں اس جگہ کتنی برکتیں ہوتی اللہ کے نبی تو چھوٹے سے تھے ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبیلے سعد کی دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ آ رہی تھی اس زمانے میں رواج تھا کہ مکہ والے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات میں رہ کر بچہ بہادر بنے گا زبان فصیح و بلیغ سیکھے گا اور دیہات کے قدرتی ماحول کی وجہ سے اس کی صحت اچھی رہے گی تو جب بنو سعد کی عورتیں آ رہی تھیں تو حضرت حضرت حلیمہ سب سے غریب عورت تھی اور اس کا اونٹ بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تمہارے اونٹ کی وجہ سے بڑی دیر لگ رہی ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا جب حلیمہ پہنچ گئی عورتیں پہنچ گئی سب عورتوں نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے حلیمہ کو کوئی اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں تھا پتا چلا کہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے جس کا والد اس کی پیدائش سے چند مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے اور اس کی طرف سے زیادہ انعام ملنے کی توقع نہیں ہے حلیمہ نے سوچا میں بھی غریب ہوں وہ بھی یتیم و غریب ہے چلو میں اسے لے لیتی ہوں حلیمہ کی قسمت اسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئی آمینہ کی گود میں آقا ابھی چھوٹے بچے ہیں حلیمہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا جب واپس یہ جا رہا تھا حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے دوڑتی تھی تو دوسری عورتیں کہتی تھی حلیمہ کیا ہو گیا کوئی نیا اونٹ خرید لیا اس نے کہا اونٹ نیا نہیں خریدا پر سواری ایسی آ گئی ہے جس نے اونٹ میں اللہ جس کی برکت سے اونٹ میں اللہ پاک نے طاقت پیدا فرما دی ہے میری مسلمان ماؤں بہنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سرا سر رحمت کا اللہ رحمت للعالمین اگر آپ کے خامد کے چہرے پر سنت کی داڑھی ہوگی تو جس طرح حلیمہ کے اونٹ پر حضور بیٹھے اونٹ برکت والا ہو گیا صحت والا ہو گیا جس شخص پر نبی کی سنت ہوگی اس شخص کو اللہ پاک رحمتیں عطا فرمائیں گے جس گھر میں حضور کی سنتیں ہوں گی اس گھر میں اللہ پاک رحمتیں عطا فرمائیں گے جس خاتون پہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اثر ہوگا اس پر اللہ کی رحمت آئے گی اس لیے کہ جس جگہ اللہ کے نبی ہوں یا آپ کی سنت ہو وہاں اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرماتا ہے قرآن پاک میں میں واضح طور فرما دیا اے نبی جب تک آپ ان موجود رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا تو اللہ کے نبی کا لشکر جب اس باغ میں سے گزر رہا تھا تو آپ کو پتا ہے خوش ہونا چاہیے تھا اس شخص کو لیکن وہ منافق تھا دل کا اندھا تھا اور دل کا اندھا منافق کبھی جہاد کا عامی نہیں ہو سکتا جہاد کا کبھی جہاد کا موافق نہیں ہو سکتا بلکہ جہاد کا دشمن ہوگا اس لیے قرآن پاک نے اعلان کیا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ جب آسمان سے کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس صورت میں قتال و جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے رستے میں لڑنے کی بات ہوتی ہے رائت الذین فی قلوبہم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولا لهم تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے ان کے چہروں پر ایسی نحوست چھا جاتی ہے جس طرح موت کی بے ہوشی ان کے چہروں پہ آ گئی ہو منافق کی نشانی ہے جہاد کا نام سن کے اس کے چہرے پہ غصہ کوئی جہاد کوئی جہاد فوراً جہاد کے خلاف فوراً قتال کے خلاف اور منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ مجاہد کو دیکھے گا حسد کی آگ میں چلے گا اور غصے کی وجہ سے اس کا دل پھٹے گا کہ میں اس مجاہد کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں وہ میں فوراً پہنچا لوں مربا کو پتا چلا اندھے کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر میرے باغ میں سے گزر رہا اب کسی جگہ سے گزرنے میں کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے بھلا نہ پاک پھل توڑ رہے تھے نہ پاک کے درختوں کو کاٹ رہے تھے نہ اس باغ میں قیام کا ارادہ تھا صرف اللہ کے نبی اور صحابہ گزر رہے تھے اور ایسی مبارک ہستیوں کا گزر جانا ایسی مبارک ہستیوں کا کسی جگہ سے ہو کر چلے جانا یہ اس شخص کے لیے اتنی بڑی سعادت تھی کہ سجدے میں گر جاتا رب کا شکرانہ ادا کرتا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ یہاں سے گزر رہے ہیں صحابہ گزر گزر رہے ہیں صدیق و فاروق عثمان و علی یہاں سے گزر رہے ہیں کیسے کیسی عظیم ہستیاں گزر رہی ہیں مجاہدین اسلام گزر رہے ہیں جن مجاہدین کے قدموں میں بھی اللہ پاک نے خیر رکھی ہے جن کے گھوڑوں میں بھی اللہ پاک نے خیر رکھی ہے جن کے اسلحے میں بھی اللہ پاک نے خیر رکھی ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا اور آگے کہا کہ میرے گھر میں جادو ہے جنات پتھر پھینکتے ہیں جادو ہے جنات پتھر پھینکتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کہا جہاد والا عربی گھوڑا لے جا کے گھر میں باندھ دو کوئی تعویذ نہیں دیا کہ یہ تعویذ ادھر لٹکاؤ ادھر لٹکاؤ یہ پانچ سو تعویذ لے جاؤ صبح جوتے مارنا چھ تعویذ اس میں ڈالنا اٹھارہ تعویذ سر میں پینا آج مسلمان کو اتنے تعویذ بندے ہوتے ہیں دور سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ہل چلانے والا بیل آ رہا ہے اور گلے میں گھنٹیاں بندی ہوئی اور بھائی ایک تعویذ سے کام چلا لو اگر بہت ضروری ہے ایک تعویذ یا رب کا پورا قرآن جیب میں رکھ لو اب قرآن پاک میں تو ہزاروں آیتیں ہیں اور ہر آیت تعویذ ہے کہ نہیں ہے قرآن کی ہر آیت تعویذ ہے تعویذ کہتے ہیں تعوض سے نکلا ہے وہ چیز جو بیماریوں سے شیطان سے جادو سے سحر سے آسیب سے بچانے والی ہو تو قرآن تو پورا تعویذ ہے پورا تعوض ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پورے قرآن میں تعوض ہے تو پورا قرآن جیب میں رکھ لو اتنے سارے تعویذ باندھتے ہیں اور پھر ایک تعویذ گر جائے سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا مسلمانوں اللہ پر زیادہ بھروسہ کرو میں تعویذ سے منع نہیں کرتا بڑے بڑے علماء دیتے ہیں بزرگ دیتے ہیں لیکن ایک دو تین اب چار چار آٹھ آٹھ بیس بیس پچیس پچیس تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جہاد کا گھوڑا گھر میں جا کے باندھو کسی جن کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہو سکے جہاد کا گھوڑا باندھا گیا تو بعد میں پتھر گرنا بند ہو گئے گھر سے سارے جنات بھاگ گئے ان سے پوچھا یہ علاج آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہاں پرانے پاک کی آیت سے سیکھا ہے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ مجاہدین کے جہاد کے گھوڑے باندھو تیر اندازی سیکھو فائرنگ سیکھو شوٹنگ سیکھو جب تم گھوڑے باندھو گے تو اللہ کے دشمنوں کے دلوں پر روپ پڑے گا اور ان لوگوں پر بھی روپ پڑے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس سے شیاطین الجن مراد ہے کہ جب مجاہد جہاد کی تیاری کرتا ہے یا جہاد کا سامان رکھتا ہے یا جہاد کا گھوڑا پالتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کے شیطانوں بش ٹونی بلیئر اور ان تمام پر بھی روپ پڑتا ہے اور جو جنات کے شیاطین ہوتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے سرغنے ہوتے ہیں ان پر بھی روپ پڑتا ہے چنانچہ چنانچہ جس گھر میں جہاد کا سامان ہوگا جہاد کی مٹی ہوگی اس گھر میں جنات شیاطین الجن داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہ عبداللہ بن مبارک جیسے محدث و فقی کا علاج تھا اس لیے کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جہاد پہ تشریف لے جاتے تھے تو اپنا سامان اور بستر واپس آ کے گھر میں جھاڑتے تھے اس لیے کہ اس مٹی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں پر یا جس کی ناک میں جہاد کی مٹی لگ گئی اللہ پاک اس پر جہنم کا دھواں حرام فرما دیں گے یہ بشارت آ گئی تھی اس کے اندر تو اس اندھے کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جہادی ساتھی اور گھوڑے میرے باغ میں سے داخل ہو رہے ہیں لیکن منافق تھا منافق کبھی جہاد سے محبت نہیں کر سکتا منافق کی نشانی ہے جہاد کا دشمن ہوگا مجاہد سے حسد کرے گا مجاہد کی ایک ایک چیز سے چلے گا گھبرائے گا پریشان گھبرائے گا پریشان ہے یہ گاڑی کہاں سے آ گئی اس مجاہد کے اب مر رہا ہے کھا رہا ہے اپنے بازو نچوڑ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے وہ گاڑی والا تو گیا یہ بیچارہ اس کے اندر ایک تندور لگ گیا اب آگ جر رہی ہے اس کے اندر سے فلاں جگہ مجاہدین نے فتح کر لی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا قرآن نے واضح کیا ہے کہ منافق کبھی جہاد سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی جہاد سے نفرت نہیں کر سکتا منافق کبھی مجاہد سے پیار نہیں کر سکتا ہے اور مومن کبھی مجاہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے نظر انداز نہیں کر سکتا ایسا ظالم تھا فوراً چیخ چیخ کے کہنے لگا محمد میرے باغ سے نکلو نعوذ باللہ من نہ اور کہا اگر تم اللہ کے رسول بھی ہو تب بھی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے باغ کے اندر سے گزر کے جاؤ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کسی بھی طرح پھر اس کے بعد مٹی اٹھا کے صحابہ کو پھینکنے لگا اندھا نعوذ باللہ من ذالک مٹی اٹھا کے پھینکنے پھر اسی پر اس کا دل قابو میں نہیں آیا منافق تھا نا اور منافق کو مجاہد پر بڑا غصہ ہوتا ہے اس لیے کہ نفاق کی دنیا کو توڑتا ہے تو مجاہد توڑتا ہے شیطان کی دنیا کو توڑتا ہے تو مجاہد توڑتا ہے ایک پیالے کے اندر مٹی بھری اندھا تھا نظر نہیں آتا تھا کہتا تھا محمد اگر مجھے پتا چلے نا تم کس طرف ہو اور مٹی تمہارے منہ پر گرے گی تو یہ مٹی میں پھینک دیتا اس طرف تمہارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تیر کمان اس کے سر پہ ماری اندھے کو اندھے کا سر پھاڑ دیا اب ارد گرد میں جو منافقین چھپے ہوئے تھے نام کے مسلمان جہاد کے دشمن وہ اس اندھے کی طرف سے تو حضرت بن عزیر نے تلوار نکالی اور کہا کہ آج میں ان کا ستیہ ناز کرتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل کا بھی اندھا ہے آنکھوں کا بھی اندھا ہے چھوڑو ان لوگوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں سے گزر کے چلے گئے یہ دو کردار ہیں جو ہر زمانے میں جہاد کے ساتھ پیش آتے ہیں ایک طرف ہندا جیسی کمزور عورت ہے جس عورت کو دنیا کی سب سے کمزور مظلوم مخلوق کہا جاتا ہے مگر ہندا بلندی کی ان بلندی کی ان بلندی کے ان مقامات پہ پہنچ چکی ہے کہ بڑے بڑے مرد رش کرتے ہیں کہ اے کاش ہم ہندا جیسے خاون شہید شہید کی بیوی بن گئی بیٹا شہید شہید کی اما بن گئی اور بھائی شہید شہید کی بہنا بن گئی زبان پہ کوئی شکوا نہیں زبان پہ کوئی شکایت نہیں اور دل خوشی سے لبریز ہے کہ میرے آقا سلامت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے آقا زندہ ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے ہندا کے خامد نے ایک دن تو ویسے مر ہی جانا تھا ہر عورت کا خامد ایک دن مر جاتا ہے ہندا کا بیٹا بھی مر ہی جاتا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی بیماری میں ہندا کا بھائی بھی مر جاتا یہ تینوں چیزیں ہندا نے اپنی زندگی میں کھونی تھی لیکن اللہ کے لیے قربانی دے کر اس نے کتنا اونچا مقام پا لیا آج جو سورہ فاتحہ پڑے گا اس میں بھی ہندا کا تذکرہ ان کی صورت میں اسے کہنا پڑے گا المستقیم یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتی ہیں سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہر عالم کو کرنا پڑتا ہے ہر مسلمان عورت کو کرنا پڑتا ہے نماز کی ہر رکعت میں کرنا پڑتا ہے سورہ نساء میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو ان چار میں داخل ہو جائے گا یا نبی ہو ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا یا صالح ہوگا تو وہ انعمت علیہم ہوگا ہر شخص کو نماز میں اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا ہر شخص کو اس کی اتباع کی دعا مانگنی پڑے گی ہندہ صدیقین میں شامل ہو گئی صدیقات میں شامل ہو گئی اس لیے کہ جو رب کے لیے اتنی قربانی دے گا جو رب کے لیے اتنا اونچا مقام پائے گا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے اور اس نے اپنے گھر والوں کو شہداء میں شامل کر لیا خود صالحین میں شامل ہو گئی آج جو بھی تلاوت تلاوت کرے گا اسے ہندہ کا نام سورہ فاتحہ میں لینا پڑے گا اور پھر جب اتحیات میں بیٹھو گے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یا اللہ سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر اس میں بھی ہندہ کا تذکرہ آ گیا اور وہ اندھا اور وہ اندھا جس نے نہ اپنی جان دی نہ اپنا مال دیا مالدار شخص تھا باغ کا مالک تھا مدینہ میں اس کا اتنا بڑا باغ تھا بنو حارثہ میں اس نے اپنا کوئی بیٹا جہاد میں نہیں بھیجا اس نے اپنا کوئی بھائی جہاد میں نہیں بھیجا کیا وہ اندھا آج زندہ ہے وہ بھی مر گیا اس کے بھائی بھی مر گئے ہوں گے اس کے بچے بھی مر گئے ہوں گے اس کا باغ بھی اجڑ گیا ہوگا صرف مجاہدین اس کے باغ میں سے گزر رہے تھے مجاہدین اس کے باغ میں سے جا رہے تھے اسے نفرت ہوئی اس نے مٹی اٹھائی نفاق میں آ گیا آج قرآن میں جب بھی منافق کا تذکرہ آئے گا اس اندھے کا تذکرہ بھی ہوگا اور وہ اندھا غیر المغضوب علیہم ولا والا میں آ گیا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ تھوڑی سی دیر جہاد اور مجاہدین کا ساتھ دے کر ایک عورت اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئی اتنے اونچے مقام پر اتنے اونچے مقام پر اور یاد رکھنا قربانی دینے والے رب کے لیے ہمت کرنے والے رب کے لیے اپنا جان مال لٹانے والے ایسے ہی مقامات پایا کرتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا فرعون اللہ پاک ایمان والوں کی مثال پیش کرتا ہے تو کسی مرد کو سامنے نہیں لاتا ہماری مسلمان عورت کہتی ہے آج کہ میں کروں کیا میں تو کمزور ہوں میرا خامد نہیں مانتا میرا بیٹا نہیں مانتا میری برادری نہیں مانتی دیکھو تو صحیح تمہارا خامن فرعون سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا تمہارا ماحول فرعون کے ماحول سے زیادہ گندا تو نہیں ہو سکتا اور تمہارے قدموں میں اتنا مال و دولت تو نہیں آ سکتا جتنا مال و دولت فرعون کی بیوی کے قدموں میں تھا لیکن فرعون کی بیوی ایمان پر رہی اور اللہ پاک نے قرآن میں جب ایمان کی مثال پیش فرمائی تو ایک عورت کے ذریعے سے مثال کو پیش فرمایا ہے آمنوا امرات فرعون اللہ پاک ایمان والوں کے لیے مثال پیش کرتا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو فرعون کی بیوی جیسا ایمان لے کے آؤ میری مردان کی مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں ناراض مت ہونا ہماری ماں بہن کو تو تھوڑے سے پیسے آ جا جائے تھوڑا سا مال و دولت آ جائے وہ اللہ کو بھول جاتی ہے وہ قبر کو بھول جاتی ہے وہ آخرت کو بھول جاتی ہے بھول جاتی ہے اور ایسے ایسے گندے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اما عائشہ کی بیٹی ہے یہ اما فاطمہ کی بیٹی ہے یہ مدینہ والے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے سب سے پہلے گھر میں ٹی وی آئے گا پھر بی سی آر آئے گا پھر بیوٹی پارلر کے چکر لگیں گے پھر پردہ ختم ہو جائے گا پھر شادی کی ناجائز رسومات شروع ہو جائے گی ہر خوشی کے موقع پہ سب کو راضی کرو گے ماما کو بھی راضی کرو خالہ کو بھی راضی کرو چاچی کو بھی راضی کرو اور ناراض کرو تو صرف اپنے رب کو ناراض کرو جس رب نے مال دیا جس رب نے صحت دی جس رب نے سب کچھ دیا مسلمان بہن چند دن بعد یہ زرد برق کپڑے اتر جائیں گے چند دن بعد یہ سیور اتار لیا جائے گا چند دن بعد یہ جوتوں کے جوڑے ختم ہو جائیں گے اور کفن پہنا کر لوگ قبر میں ڈال دیں گے وہاں پوچھا جائے گا کہ نمازیں پوری تھی کہ نہیں جہاد کے ساتھ تعلق کیسا تھا ایمان کے ساتھ تعلق کیسا تھا رب کے لیے کیا قربانی دی ہے تب جا کے ہمیں پتا چلے گا ہماری مالدار عورتیں آج کل ایک ایک جوڑا پہن کے آتی اتنا مہنگا کہ پھر غریب عورتوں کے دل بھی کھٹے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے خامد کے سر میں جوتے مارتی ہیں جا کے کہ فلاں نے تو چھ ہزار کا پہنا تھا مجھے بھی ویسا چاہیے اگر تم سادہ رہتی میری ماں بہن تمہارے پاس پیسہ آ گیا تھا تم چھ ہزار کا جوڑا لینے کی بجائے چار پانچ سو والا پہن کر باقی ساڑھے پانچ ہزار کے دوپٹے خرید کر کسی شہید کی بہنا اور ماں کے سر پہ جا کے رکھتی تو آسمان پر بھی تیرا تذکرہ فرشتوں کے درمیان ہو رہا اور تیری قبر روشن ہو چکی ہوتی تو بھول گئی اما عائشہ کوئی غریب عورت نہیں تھی اما عائشہ غریب نہیں تھی کہ اس کے کپڑوں پر پیوند لگے رہتے تھے اما اما عائشہ عائشہ غریب نہیں تھی کا کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر پورے حجاز بادشاہ تھا وہ سونے چاندی کے بڑے بڑے تھیلے بھر کے اما کو دے جاتا تھا پھر واپس دیکھتا تھا کہ شاید اما نے کوئی جوتا اچھا پہنا ہو یا کپڑے مگر اما کے کپڑوں پر وہی پیوند لگے ہوتے تھے ایک بار سارا دن مال تقسیم فرماتی رہی سارا دن اپنے دونوں ہاتھ بھر بھر کے مال تقسیم کرتی تھی ہماری مسلمان عورت تو سو کا نوٹ بھی نکالے تو دل اچل کے حلق میں آ جاتا ہے بخل کا مرض کھا رہا ہے کھا رہا ہے کر رہا ہے سارا دن اما عائشہ سونا چاندی تقسیم کرتی رہی شام کو سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو باندی سے کہا باندی نے یاد دلایا کہ اما آپ کو روزہ ہے آج نفلی روزہ نفلی روزہ ہے کہا اچھا پھر لے آؤ کوئی افطاری کے افطار کا سامان لے آؤ اس نے کہا اماں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے افطار کی کہا اچھا پہلے یاد دلاتی تو میں کوئی ایک آدھ درہم رکھ لیتی کوئی سامان چلو چھوڑو پھر دنیا نے آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی خالہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جس کے ساتھ نکاح کے لیے آسمان پہ خوشیاں منائی گئی تھی جبرائیل امین اما عائشہ کی صورت لے کر آئے تھے زمین پر اور حضور کو آ کے دکھائی تھی کہ آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے وہ تیل تیل تیل کے ذریعے سے سے جس چراغ جلایا جاتا ہے اس تیل کے ذریعے سے اپنا روزہ افطار فرما رہی تھی ایک بار عبداللہ بن زبیر نے بہت سارا مال بھیجا پھر واپس آ کے دیکھا تو اما سارا تقسیم کر چکی تھی تو اس نے آ کے ادب کے ساتھ کہا کہ خالہ جی کہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھوڑا سا پیسہ اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو سارے ہی بانٹ دیتی اتنا غصہ آیا حضرت عائشہ کو کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا آئندہ نہ میں تجھ سے پیسہ لوں گی نہ تیرے ساتھ بات کروں ہماری عورتیں اپنے خامن سے بھائی سے اس لیے روٹھی بیٹھی ہوتی ہیں کہ نیا جوتا نہیں آیا ہے نیا جوتا منہ خراب ہو گیا کہ عید کا دن ہے سب لوگ نئے جوتے پہنے تھے میرے بچے اور میرا پرانا جوتا اب منہ پھلا کے کسی کونے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور میری اما عائشہ ناراض ہے کہ اس کے بھانجے نے اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے کیوں روکا کیوں روکا ہماری مالدار مسلمان عورتوں کی کسی الماری میں جا کے دیکھو اتنے جوتوں کے جوڑے ہوتے ہیں اگر اللہ پاک قیامت کے دن صرف یہ جوتے بھی سر میں مار دینا تو جہنم میں جانے کے لیے کافی اتنے سینڈل اتنے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اور اور ایسے ایسے واقعات ہوئے جب افغانستان پہ خبیص امریکہ نے مردود خدا اس کو ذلیل و فرمائے حملہ کیا اور وہاں سے کئی مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی ایک مسلمان عورت کا بچہ اس کی گود میں بھوک کی وجہ سے مر گیا وہ اس کے منہ میں کنکر ڈالتی تھی کسی طرح سے کہ وہ کسی طرح پھر اپنی تھوک اس کے منہ میں دیتی تھی بیچاری کے اپنے جسم میں دودھ نہیں تھا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا بلاخر وہ بچہ شہید ہو گیا ماں کی گود کے اندر شہید ہو گیا اور ہمارے جوتوں کے سینڈل گننے میں نہیں آتی کہ نیا فیشن آیا جی اب نیا دیکھو وہ دیکھو وہ نئی ماڈل پھر رہی ہے کوئی کمی نہیں ٹی وی کے اندر کوئی گندی شکل والی اپنے پاؤں میں گندے سی جوتی پہن کے اب وہ پورے شہر میں تلاش ہوگی کہ ہمیں بھی وہ جوتی چاہیے عبداللہ بن زبیر پریشان ہے خالہ ناراض ہو گئی اما عائشہ ناراض ہو گئی اس منتیں کر رہا ہے کہا تو نے کہا کیوں یہ مجھے مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسے جمع کر کر کے رکھا جائے مال اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ انسانوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کی جائے یہ تو قارون و فرعون کا مزاج ہے ایک بلڈنگ دوسری بلڈنگ تیسری بلڈنگ اتنا بینک بیلنس اتنا سامان سانپ بن کے مال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اتنا مال جمع کرتے ہیں ہرس کرتے ہیں پھر جا کے قبر میں دفن ہو جاتے ہیں مال پیچھے زلیل ہوتا رہتا ہے نہ انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے اما عائشہ نے کہا تو نے مجھے رب کے رستے میں خرچ کرنے سے روکا ہے میں تجھ سے بات نہیں کر عبداللہ بن زبیر نے کہا خالہ معاف کر آئندہ نہیں سفارشیں ہوئی بڑی منتیں ہوئی کئی دن چکر کاٹے پھر جا کے خالہ نے معاف کیا وہ اما عائشہ بھی دنیا سے چلی گئی اور ہماری کروڑوں پتی لاکھوں پتی ہزاروں پتی بہن جو تکیے کے نیچے بھی پیسے جوتوں کے اندر بھی پیسے الماریوں کی درزوں کے اندر بھی پیسے پھر زمین دفن کر کر کے بھی پیسے یہ بھی چلی جائے گی دنیا میں کسی نے نہیں رہنا ہے زمین نے جس کو بھی اپنے اوپر جگہ دی ہے زمین اسے ضرور کھائے گی ایک دفعہ جس نے بھی زمین زمین کے اوپر آرام کیا ہے اسے اپنے اندر لے گی اور پھر حساب دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا کس نے کیا کمایا کس نے کیا کمایا ایک وہ عورتیں تھی اما عائشہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ ایک اور سو متحرہ بیٹھی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگئے آ گئے اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں پردے میں چلی جاؤ کہا یا رسول اللہ وہ نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو تم تو اسے دیکھ رہی ہو ہماری مسلمان عورتیں آج کتنا غیر مردوں کو دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر دنیا کا ہر کمینہ انسان ہمارے گھر میں آ سکتا ہے بش چاہے وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کے ہمارے گھر میں آ جائے بلیار چاہے وہ بھی آ جائے ہالی ووڈ کے فنکار چاہے وہ بھی آ جائے بالی ووڈ کے غلیظ انسان چاہے وہ بھی نعوذ باللہ ہماری مسلمان بہنیں جو پہلے صبح شام قرآن پڑھ کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو ان کے ان کے بچے ایسے ہوتے تھے جو دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دیا کرتے تھے جو میدانوں میں نکل کر کافروں کی گردنے توڑ دیا کرتے تھے آج وہی مسلمان بچے مسلمان عورت اپنی گود میں ہیں بچوں کو لے کر گانا سنتی ہے حالانکہ جو عورت گانا سنے گی قیامت کے دن اس کے کان میں اللہ پاک لوہا اور سیسا پگھلا کے ڈالے گا اس کا بچہ کتنا خراب نکلتا ہے باہر نکل کے گلے میں لاکٹ ڈالتا ہے پھر مسلمان عورتوں کے پیچھے جاتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جا کے گندے گندے کام کرتا ہے کل تک مسلمان عورت ٹھیک تھی تیرے تیرے تیرے ہاں طارق بن زیاد پیدا ہو رہا تھا کل تک تو ٹھیک تھی تیرے گھر میں صلاح الدین ایوبی جنم لے رہا تھا کل تک تو ٹھیک تھی تیرے بطن سے امام بخاری جیسا شخص نکل رہا تھا کل تک تو اللہ والی تھی تیرے ہاں سے نور الدین سنگی جنم لے رہا تھا اور میدانوں میں نکل کر کر رب کی عظمت کے کے جھنڈے بلند رہا تھا پر جب جو خراب ہو ہو گئی تو سے ایسے مسلمان پیدا گئے امریکہ جوتے صاف کرتے ہیں جو جا کے برطانیہ کے سامنے گردن جھکاتے ہیں جو انڈیا کو اپنا خدا مانتے ہیں جو ہندوؤں سے یاریاں کرتے ہیں جو کافروں سے لڑنا ناجائز سمجھتے ہیں اپنے مسلمانوں کو مارنا جائز سمجھتے ہیں جو کافروں کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں جو کافروں کے ایجنٹ بنتے ہیں جو دنیا کمانے کی خاطر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں مسلمانوں کو نشے کا عادی بناتے ہیں مسلمانوں کو سود کھلاتے ہیں مسلمان بہن اگر تو ٹھیک ہو جائے تو تیرے تیرے ہاں سے وہ بچے نکلیں گے تیرے ہاں سے وہ بچے وجود پائیں گے تیرے گھر سے وہ جرنیل نکلیں گے جو اسلام کو عظمت دلائیں گے بابری مسجد کو واپس لیں گے مسجد اقسا کو آزاد کرائیں گے مسلمان بہنا کے دوپٹے کی حفاظت کریں گے گے لیکن اگر تو بھی عیاش بن گئی تو بھی بے حیا بن گئی تو بھی بے پردہ بن گئی مسلمان ماں مسلمان بیٹی اسلام کا مستقبل تجھ سے وابستہ ہے اگر تو بے حیا بن گئی اگر تو بخیل بن گئی اگر تو بے نمازی بن گئی اگر تو غلطیاں کرنے والی بن گئی تیرے گھر سے وہ نکلیں گے جو امریکہ کے سامنے جا کے سجدے کریں گے اور اپنے مسلمان اٹھا اٹھا کے کافروں کے حوالے کریں گے آسمان وہ منظر دیکھے گا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے زندگی بہت تھوڑی ہے زندگی کا ہر دن رات بنتا جا رہا ہے اور ہر رات ختم ہوتی جا رہی ہے وقت بہت تھوڑا ہے ابھی مسلمانوں کو اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کو اور خصوصی طور پہ ہماری مسلمان خواتین کو اپنی زندگی کا طرز اور انداز بدلنا چاہیے ہمارے لوگ آج بہت اعلی لباس اور بہت ظاہری ٹیپ ٹاپ رکھتے ہیں مگر نہ اللہ کی ہاں کوئی عزت ہے نہ زمین پہ کوئی عزت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترہ پیمند اپنے کپڑوں میں لگا کر گئے اور بیت المقدس کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی بہت زیادہ سینٹ بہت زیادہ خوشبوئیں عطر استعمال کرنے والی میری مسلمان ماں بہن قبر کی مٹی لاشوں کو خراب کر دے کی گلی گلی بیوٹی پارلر ناؤز ذالک نقلی بال نقلی ناخون ناخون پالش پتہ نہیں کیا کیا مصیبت میرے خیال میں جتنا کاسمیٹس کا سامان باہر ملک سے آتا ہے میک اپ کا اگر یہی پیسہ شہیدوں اور غریبوں کی کفالت پہ خرچ ہو جائے اور جہاد پہ خرچ ہو جائے تو یقیناً مسلمان ساری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں لیکن لاکھوں روپے صرف باتھ روم میں چلے جاتے ہیں جب منہ دھوئیں گے تو سب کچھ ختم بازو دھوئیں گے سب کچھ ختم پاؤں دھوئیں گے سب کچھ ختم میں نے ایک کتاب میں واقعہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے آسمانوں پہ تو آسمان و زمین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سونگی بہت زیادہ سینٹ کی نہیں اتر کی نہیں بہت اعلیٰ تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا جنت قریب آ چکی ہے یہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی فرمایا آقا جنت تو بہت دور ہے ابھی جنت تو آسمانوں کے بھی اوپر ہے بہت دور ہے خوشبو ہے تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک عورت کی قبر کی خوشبو ہے جو زمین و آسمان کے درمیان مہکتی رہتی عورت کی قبر کی خوشبو کہا ہاں یہ عورت فرعون کے گھر میں خادمہ تھی حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت اس تک پہنچی تو ایمان لے آئی فرعون کی بیٹی کو کنگا کرتی تھی ایک بار کنگا زمین پہ گزرا تو زبان گرا تو زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرعون تک خبر پہنچی تلواریں اور خنجر لے کے آ گیا کہ تو میرے سوا کسی اور کو خدا کہتی ہے ایک مسلمان عورت کا ایمان دیکھو مکہ والی سمیہ کا بھی ایمان دیکھو جو ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں رہی حضرت اسما کا بھی ایمان دیکھو جس نے ہجرت والی رات کس طرح سے خدمت کی ہے آقا کی اور اپنے والد حضرت صدیق اکبر کی اور اس عورت کا بھی ایمان دیکھو فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا پاؤں کاٹ دیے ہاتھ کاٹ دیے کہ تجھے کفر اختیار کرنا پڑے گا ہماری تو کسی کو ایک کانٹا چپ جائے فوراً خدا کو چھوڑ کے شرک شروع کر دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے طرح طرح کی چیزوں اس نے کہا تو ابھی ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں پورا جسم بھی کاٹ دے تو میں اللہ ہی کو رب مانتی ہوں تجھ کو اپنا رب نہیں مانتی اس کے بعد فرعون اس کی دو بچیوں کو لایا ایک بیٹی سات سال کی تھی چھ سات سال کی ایک چھ مہینے کی پہلے سات سال والی بچی کی گردن پہ چھری رکھی کہ بتا مجھے خدا مانتی ہے یا اس کو اس نے کہا اللہ کو وہ بچی ذبح ہو گئی دوسری بچی چھ مہینے کی ماں کے سینے پر رکھ دی یوم تزحل کل مرضعت عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید کہ قیامت کے دن کا زلزلہ ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم قیامت کے دن کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی معلوم ہوا کہ دودھ پینے والا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اس بچی کو سینے پہ رکھ کے نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی کہ بتا مجھے رب مانتی ہے یا اللہ کو اگر تو نے اللہ کہا تو تیری یہ بچی بھی زباں اب ماں کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی آئی کہ میری یہ بچی زبان ہو جائے ابھی تردد میں سوچ رہی تھی اللہ پاک نے اس بچی کو زبان دے دی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں وہ بڑی بہن تو جنت میں انتظار کر رہی ہے اور یہاں سوچ کے دیر لگا رہی اس نے کہا میں اللہ کو رب مانتی ہوں بچی کو بھی ذبح کر دیا عورت کو بھی ذبح کر دیا اس عورت کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان ہے اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گلی کوچے میں پھرے گی اور غیر مرد اس کی اس کی خوشبو کو سونگیں گے ایسی عورت کا حشر بدکار عورتوں کے ساتھ جا کر ہوگا ہمیں دونوں میں اندازہ لگانا ہے کہ کس چیز کو ہم نے لینا ہے دین ہمارے سامنے ہے بالکل واضح طور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے جب ایمان کی مثال پیش فرمائی کسی مرد کو نہیں لائے عورت کو لائے اللہ للذین فرعون اللہ پاک ایمان والوں کے لیے مثال پیش فرماتا ہے او ایمان کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں ایمان کا دعویٰ کرنے والے پہلوانوں ایمان کا دعوی کرنے والے مضبوط مردوں ایمان کا دعوی کرنے والی عورتوں اگر ایمان دیکھنا ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا ایمان دیکھو دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں تھی فرعون کی بادشاہت ستر ہزار شہروں پر تھی اور اس کا محل میلوں میں پھیلا ہوا تھا اس محل کے اندر اپنے اپنی نہریں جاری تھی سونے چاندی کے محلات تھے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد باوجود فرعون جیسا ظالم اس کا خامن تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا اتنی بڑی دنیا کو ٹھکڑا کے فرعون کے محل کو پیچھے کر کے فرعون کہتا ہے کہ تجھے مجھے خدا ماننا ہوگا تب یہ ساری دنیا تیری ہے اور مجھے خدا نہیں مانے گی تجھے اس محل سے نکال کر تیرے ہاتھ میں میخے گاڑ دوں گا تیرے پاؤں میں کیلے گاڑ دوں گا وہ فرعون کے محل کو جو میلوں میں پھیلا ہوا کروڑوں اربوں روپے کا ہے فرعون کی نہروں کو فرعون کے باغات کو سلطنتوں کو نفرت کے ساتھ دیکھ کر آسمان کی طرف اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اپنے رب سے کہتی ہے رب ابن لی اندک بیدن فی الجنہ اللہ جنت میں گھر دے دے مجھے اس ظالم مردود کا گھر نہیں چاہیے مجھے اس کافر مردود کا گھر نہیں چاہیے مجھے دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے رب ابن لی اندک بیدن فی الجنہ اللہ مجھے جنت کا کا گھر چاہیے مجھے دنیا کا یہ عارضی گھر نہیں چاہیے فرعون نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلے کاٹ دو وہ ملکہ وہ خوبصورت عورت وہ نازک پلی ہوئی جس نے کبھی اپنے سر پہ دھوپ نہیں دیکھی تھی جس کے جسم کو کبھی کانٹا نہیں لگا تھا جو بچپن سے مالدار گھرانے کی پلی تھی آج اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑی جا رہی ہے آسمان پر بھی شور برپا ہے رب فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ ابھی کوئی کیل اس کے ہاتھ پہ نہ چھپے کہ اسے شہادت کا مقام لا کے جنت میں لے آؤ اور پھر جنت میں اس کا نکاح قیامت میں حضرت محمد عربی کے ساتھ کر دینا دنیا کا محل چھوڑا دنیا کا محل چھوڑا جنت کا محل ملا فرعون جیسا کافر چھوڑا محمد عربی جیسا خامد ملا مسلمان ماؤ بہنوں تم رب کو جو کچھ دو گی رب تمہیں اس سے بہتر دے گا لیکن ایمان فرعون کی بیوی جیسا ماحول نہیں ہے جی کیا کریں بچے دوسروں کے گھر جائیں گے ٹی وی دیکھنے اگر ہم نہیں رکھیں گے کیوں جائیں گے تمہارے بچے ان کے پاؤں نہیں باندھ سکتی ہو ان کو بہادر نہیں بنا سکتی ہو ماضی میں بھی تو تمہاری جیسی مائیں گزری ہیں آج بچہ روتا ہوا آ جائے کہ میرے بچے کو کس نے مارا ہے زمین کو جوتے مارے گی ماں زمین کو کہ زمین نے مارا ہوگا دیوار کو مارے گی فلاں کو حضرت صفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے وہ ان کا بیٹا زبیر گھر میں روتا ہوا آتا تھا امی مجھے فلاں نے مارا ہے تو اٹھ کے ایک تھپڑ لگاتی اس کو اچھا تم مار کھا گیا ہے دو تین تھپڑ اور لگا دیتی چند دن زبیر نے یہ دیکھا اس نے کہا یہ تو بری بات ہے مار کھا کے آنا پھر روزانہ آ کے بتاتا تھا امی آج میں مار کے آیا ہوں کہتی شابش بیٹا شابش بیٹا بہادر بنا رہی تھی یہی زبیر جب بارہ تیرہ سال کا ہوا تو رب نے اسے کتنی اونچی سعادت دی ہے زبیر گھر میں بیٹھے تھے گیارہ یا تیرہ سال کی عمر تھی نابالغ بچہ ہے لیکن ماں ماں نے نے شیر شیر بنایا بنایا تھا تھا اس کو اسے بریلر مرغی کی طرح نہیں پالا تھا اسے اسے جو ہے نا ویڈیو اور آڈیو کیسٹوں کے درمیان ڈسکو ڈانسر نہیں بنایا تھا مجاہد بنایا سعادت تو دیکھو میری ماں بہن کاش تیرا بچہ بھی ایسا ہو تیرے بچے سے بھی بش اور بلیئر اور واجپائی اور ایڈوانی ڈریں پھر تو ماں کہلانے کے قابل ہوگی پھر تو ماں کہلانے کے قابل تیرے بچے کو کافر کہیں یہ ہمارا ایجنٹ ہے ہمارا دوست ہے یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر تو نے تو نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا تو نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا زبیر کو خبر ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے مکہ والوں زبیر نے اٹھ کے تلوار نکالی میان سے اور غصے سے نکال کے دوڑتے ہوئے باہر کی طرف اگر مائیں بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بچہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں شہی جوان بن سکتا ہے پر اسے ٹافیاں کھلائیں گے اب ٹافیاں کھانے والا کبھی جوان بنے گا بھلا بسکٹ ٹافیاں جیم جیلی اس کو کھجوریں کھلاؤ اس کو پھل کھلاؤ اس کو سخت روٹی کھانے کا عادی بناؤ مسلمان بنے چاکلیٹ چھالیا زنانا اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے ابھی تک اتنا اتنا کمزور کر کر کے پالتے ورنہ گیارہ سال بارہ سال کی عمر میں آدمی پورا جوان ہو سکتا ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں بچوں کو ٹافیاں نہ کھلاؤ چھالیاں نہ کھلاؤ ان بچوں کو تھوڑی بہت ورزش کراؤ ان کو بچپن سے شہد دو روٹی دو ان کو کھجور کھلاؤ پھر گیارہ بارہ سال کی عمر میں دیکھو یہ تمہارے گھر کی دیواروں کی بھی حفاظت کریں گے اپنی ماں بہن بیٹی کی بھی حفاظت کریں گے کہیں جہاد میں بھیجنا چاہو گے تو خود مرضی سے جائیں گے انشاءاللہ اور روزانہ ان کو آٹھ آٹھ انجیکشن نہیں ٹھوکنے پڑیں گے کہ ادھر سے انجیکشن ادھر سے انجیکشن ادھر سے ٹیکا ساری چھالیاں کھا کھا کے چھالیاں کھا کھا کے چاکلیٹ چبا چبا کے چنگم کھا کھا کے بچوں کا ستیہ ناز کر دیا یہ نہیں سوچا کہ یہ بچے ہماری گود میں امانت ہے ہم نے انہیں مسلمانوں کا امام بنانا ہے ہم نے انہیں مسلمانوں کا جرنیل بنانا ہے حضرت زبیر گیارہ سال کا بچہ جوانی میں تلوار اٹھا کے غصے سے باہر دوڑتے رستے میں حضور پاک آ رہے تھے زبیر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو آقا میں نے سنا کہ آپ کو گرفتار کیا ہے شہید کر دیا ہے میں اس لیے نکلا تھا کہا اگر خبر سچی ہوتی تو کیا کرتے کہا رب کعبہ کی کی کی قسم میں مکہ مکہ گلیاں اور نہریں ان مشرکوں کے خون سے بھر دیتا میں ان کو اتنا قتل کرتا حضور ابھی سنی رہے تھے کہ چہرے کے اوپر پسینہ آیا جبرائیل امین آسمان سے آئے کہا جبرائیل نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ اللہ پاک زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں اللہ پاک زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ زبیر کو بشارت دے دیجئے کہ قیامت تک جو شخص اسلام کے لیے تلوار اٹھائے گا اس کے اجر میں یہ زبیر بھی شریک ہو جائے گا یہ صفیہ کی تربیت تھی وہی صفیہ کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے عورتوں کو ایک جگہ رکھا اور خود خندق کھودنے چلے گئے تو منافق اور یہودی کہنے لگے کہ ان کی عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں ان کی عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں جب پیچھے سے عورتوں پہ حملہ ہوگا تو آگے سے آئیں گے ہو جائیں گے ایک یہودی سے ایک منافع سے حضرت صفیہ نے کہا مسلمان عورتوں سے کہ یہ کیا ان کافروں کی یہ ہمت ہے اور اس کے بعد خیمے کی چوب اکھاڑ کے ایک کافر کے سر میں ماری وہ گر گیا تو خنجر سے اس کی گردن کاٹ کے باہر پھینک دی جب ایک کی گردن گئی انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑے دھوکے باز ہیں لگتا ہے یہاں بھی اپنے کچھ مرد چھپا کے گئے ان کو پتا نہیں تھا مردوں کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور مردوں کی ماں مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہوتی ہے اس وجہ سے تو اللہ پاک قرآن میں فرعون کی بیوی کا ایمان ذکر فرما رہے ہیں مسلمان عورت ایسی ہوتی یہ فتوح شام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذرار اور یہ سارے چلے گئے لڑنے کے لیے تو کافروں نے دیکھا پیچھے ان کی عورتیں اکیلی ہیں انہوں نے آ کے چاروں طرف سے عورتوں کو گھیر لیا عورتیں بے بسی کے عالم میں دیکھ رہی تھی دو ڈھائی سو عورتیں تھی اچانک حضرت خولا کھڑی ہوئی اور کہا مسلمان بیٹیوں کیا کافر تمہارے جسموں کو ہاتھ لگائیں گے کیا سوچتی ہو عورتیں رونے لگی کہا کہ نہیں خولا ہم بزدل نہیں ہیں لیکن سارا اصلیہ اور تلواریں مسلمان لے کے چلے گئے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے فرمایا یہ زمین کے پتھر اور یہ خیموں کی چوبیں کب کام آئیں گی پھر تکبیر کا نعرہ بلند ہوا اور مسلمان بیٹیاں پتھر اٹھا کے اور خیموں کی چوبیں اٹھا کر کافروں کے مقابلے پہ لڑنے لگی ابھی لڑائی شروع ہوئی تھی کافر حیران تھے کہ اچانک ایک بجلی کڑکی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کاکا حضرت زرار جب گھوڑے پہ بیٹھ کے آواز لگاتے تھے تو بجلی کی کڑک کی طرح ان کی آواز نکلتی تھی دیکھا کہ وہ ان کا لشکر بھی پہنچ گیا ہے پیچھے سے مسلمان مردوں نے اندر سے مسلمان عورتوں نے گھیر کر ان کافروں کو زمین کے برابر کر دیا جو ہماری مسلمان بہنوں پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچ کے گیا سے ایک بھی زندہ نہیں بچ کے گیا مسلمان ماں تو سب کچھ کر سکتی اگر فرعون کی بیوی نے سب کچھ کر لیا تو کسی کا ماحول فرعون کے ماحول سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ فرعون کی بیوی سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ملکہ بن کے بھی مسلمان تھی تو تو بھی مسلمان بن سکتی تو بھی ایمان والی بن سکتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے میرا تو ارادہ تھا کہ مزید مفصل بیان کروں گا ہمارا پشاور میں بھی پروگرام ہے اور وہاں چار بجے تک پہنچنا بھی ہے اس لیے بہت معذرت کے ساتھ انہیں الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں حضرت ہندا کے طریقے پہ چلائے حضرت آسیہ کے طریقے پر چلائے مسلمان ماؤں بہنوں کو اللہ پاک اچھے طریقے پہ اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اندھے منافقوں کے طریقوں سے بچائے جو جہاد اور مجاہدین سے نفرت کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین